جناب تاؤس کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مغرب سے پہلے کی دو رکاتوں کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے پڑھتا ہو اور اثر کے بعد دو رکاتوں کی رخصت دی امام ابو دعود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن معین کو سنا کہتے تھے کہ رابی حدیث ابو شعیب دراصل شعیب ہے شعبہ کو اس کے نام میں وہم ہوا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 1284